جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ رکھے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں